Board یہ بھارت کے مسلمانوں کا <clears throat> ایک متحدہ مضبوط پلیٹ فارم ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی الندوی صدر محترم اللہ ان کو صحت عافیت اور عمر میں برکت عطا فرماوے نازیم عمومی حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے بورڈ کے تمام ذمہ داران اراکین بورڈ کے اندر میڈیا کا بھی ایک مستقل شعبہ ہے چینل بھی ہے نوجوان متحرک فعال فکر مند ہوش مند عالم دین حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب مالیگامی مد اللہ ذلہ العلی جب سے اس شعبے کو سنبھال رہے ہیں ماشاء اللہ خوب خوب جو ہے اس کا فیض امت کے اندر عام ہو رہا ہے اللہ تعالی سب کو اور پوری امت محمدیہ مسلمہ کو عافیت سلامتی اور تندرستی عطا فرماوے آج جمعہ کا مبارک دن ہے اس نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے پوری امت کے لیے اس کو مشعل راہ بنا دے خیر کا رحمت کا برکت کا اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دے وے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں میں نے آپ کے سامنے دو جگہ سے آیت قرآن تلاوت کی ہے پہلی آیت سورت القحب سے ہیں ہر مسلمان کو میں درخواست کروں گا علماء ہو آمت المسلمین ہو مرد ہو عورت ہو جمعہ کے دن سورت القحف پڑھ لیا کرے اور اس کی ابتدا یا انتہا کی تین یا دس آیتیں زبانی یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتنوں سے حفاظت میں رکھیں گے یہ حدیث شریف کے مضامین کا خلاصہ ہے اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے گھر میں بیٹھے ہیں موقع ہے فرصت ہے تو صورت القحف اگر مکمل یاد کر لیں تو کیا کہنا بہت اچھا ورنہ کم سے کم اس کی ابتدا اور انتہا کی تین یا دس آیت گھر میں ہر ایک کو یاد کروا دے اور اس کے پڑھنے کا معمول بنا لے بے تو زمانے کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے انشاءاللہ اللہ حفاظت ہوگی بزرگان محترم اس وقت یہ جو کورونا وائرس کا ماحول ہے اس کے بارے میں ارباب دانش ارباب عقل علم کے اندر مختلف رائے پائی جا رہی ہے ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک قدرتی چیز ہے یعنی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا وائرس نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر آئی ہوئی یہ چیز ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے اگر اس رائے کو ہم لوگ مد نظر رکھے تو پھر دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بلا عام ہو مصیبت عام ہو بیماری عام ہو تو وہ دو شکل لے کر کے آتی ہے یا تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کر کے آتی ہے صوفیہ نے صاحب نسبت بزرگوں نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب کوئی حالات کوئی مصیبت کوئی بیماری کوئی وبا کوئی بلا آنے کے بعد انسان کا دھیان اللہ کی طرف زیادہ ہو جاوے انابت اللہ بڑھ جائے اللہ کے سامنے رونا دھونا زیادہ ہو جاوے اللہ کے سامنے توبہ استغفار معافی کی کثرت ہو جاوے تو سمجھو کہ یہ حالات یہ بلا یہ مصیبت یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئی ہے اور اگر کوئی بلا آئے کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی بیماری آئے اور اس کے بعد بھی انسان کی نابت اللہ کی طرف نہ ہو اللہ کی طرف دھیان میں اضافہ نہ ہو اور انسان وہی اپنی غفلت والی زندگی میں پڑا رہے اور دنیاوی تدبیریں ہی بس سوچتا رہے اللہ کی طرف بالکل دھیان نہ ہو اور پریشان مارا مارا پھرتا رہے کیا کھائیں گے کیا پئیں گے بیماری سے کیا کیسے بچیں گے بس اسی کی طرف پورا دھیان ہو تو سمجھو کہ یہ بلا یہ مصیبت یہ بیماری یہ حالات عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے کے اندر خود فیصلہ کر لے اور اپنے آپ کو پہلی جماعت میں سے بنا لے کہ ایسے حالات کے اوپر ہمارا دھیان ہماری انابت اللہ کی طرف زیادہ ہو جائے فارغ البال بیٹھے ہیں تو فرض نمازوں کا اہتمام ہو سنت نوافل کا اہتمام ہو تحجد اشراک چاش اوابین کا اہتمام ہو قرآن مجید کو صحیح کرنا ہو قرآن کی تلاوت ہو تسبیحات ہو اللہ کے سامنے رونا ہو اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہو استغفار کرنا ہو سنتوں کو سیکھ کر سنتوں پر عمل کرنا ہو غرض یہ کہ اپنے گھرانے کو اپنی زندگی کو ایک دیندار بنانے کا ایک بہترین موقع ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم اس کی طرف ہے تو سمجھو کہ یہ حالات یہ بلا یہ کورونا یہ سب رحمت بن کر کے آئے ہیں اور اگر ان حالات کے آنے کے بعد وہی غفلت وہی گپ شپ وہی رات دن نیٹ کے اوپر پڑے رہے وہی رات دن محلوں کے کناروں کے اوپر مختلف گروہوں کی شکلوں میں گپ شپوں میں کھیل تماشوں میں لگے رہے اور کہاں کتنے مرے کتنے کیس ہوئے کتنے پازیٹیو کتنے نگیٹو اسی چکر میں پڑے رہے کوئی اللہ کی طرف دھیان نہیں تو اور اللہ کی طرف انابت نہیں تو سمجھو کہ یہ حالات عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عذاب بننے سے آپ کی میری پوری امت کی حفاظت فرماوے بعض حضرات کی رائے کچھ اس طرح کی ہے اخباروں میں بھی اسی چیزوں پر تبصرے ہوتے ہیں میڈیا میں بھی تبصرے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے یہ کوئی پلاننگ ہے کہ کسی نے کوئی بھی ہو اللہ عالم یہ اس کو مجرم بتا رہا ہے یہ اس کو مجرم بتا رہا ہے یہ اس ملک کو مجرم بتاتا ہے یہ اس وہ اس ملک کو بتاتا ہے کوئی بھی ہو بعض لوگ اس کو سازش بتلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسانوں نے لیبورٹری کے اندر یہ کورونا وائرس تیار کیا اور پھر اس کو ایسے ایسے طریقے سے دنیا کے اندر پھیلا دیا اور لوگ اس کے قرائن اس کی نشانیاں اس کی علامتیں بھی بیان کرتے ہیں تو بعض حضرات جو اس کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے ان حضرات کی خدمت کے اندر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی سازش ہے اور اس کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہے تو ابھی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا توڑ کیسے ہو اور اس کا مقابلہ کیسے ہو اور اس کو کیسے ختم کیے جائے تو یاد رکھو کہ اس کے توڑ کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاں ظاہری طور پر تدبیریں ہوتی ہے میڈیکل لائن کی تدبیریں ہیں احتیاطی اور بچاؤ کی تدبیریں ہیں ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا اور منہ پر کپڑا رکھنا اور ہاتھ اور منہ کو بار بار دھوتے رہنا یہ سب تدبیر ہیں وہیں پر اصل بات یہ ہے کہ دشمنوں کی چاہے وہ دشمن انسانیت کے دشمن ہو چاہے وہ دشمن مانوتا کے دشمن ہو ہما ہیومانٹی کے دشمن ہو کسی ملک کے دشمن ہو جنہوں نے یہ کورونا بنایا پھیلایا تو ان دشمنوں کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے جہاں ظاہری تدبیر ہے وہاں ایک مضبوط پاورفل حقیقی اور سچی تدبیر بھی ہے اور وہ تدبیر کیا ہے اللہ تعالی کی طرف انابت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہنا کہ اللہ آپ ہی ان کی ان سازشوں کو ان کی ان تدبیروں کو ان کی ان پلاننگ کو اے اللہ آپ معطل فرما دیجئے بیکار فرما دیجئے تباہ و برباد فرما دیجئے تو یہ بھی اللہ تعالی سے ہم کو مانگنا پڑے گا تو اصل تو دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے والے معطل کرنے والے بیکار کرنے والے تباہ و برباد کرنے والے اللہ ہے اسی لیے ہم اللہ ہی کی طرف انابت کریں گے قرآن کے اندر موجود ہے و مکرو و مکر اللہ خیر الما ان انسانیت کے دشمنوں نے ان مانوتا کے دشمنوں نے ایک سازش کی ان خیر کے کام والوں کے دشمنوں نے ایک سازش کی ایک ناپاک پلاننگ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر اور بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس طرح کی سازشوں کو پلاننگوں کو تدبیروں کو ختم کرنے کا حقیقی اور مؤثر اور طاقتور ذریعہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف انابت ہے اللہ کے سامنے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی ایسی سازشوں کو ناکام کر دے بے اور ہم کو حدیث پاک میں اس طرح کی پاور فل دعائیں بتلائی گئی ایک دعا جو حدیث میں آتی ہے اللہ انا الفی نو رحیم و نوزو من شروع اس دعا کو ایسے حالات میں یوں نیت کر کے پڑھو اے اللہ اگر کسی نے یہ کورونا سازش کے طور پر بنایا ہے کسی کو ختم کرنے کے لیے کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے کسی انسانیت کو تباہ کرنے کسی خاص قسم کے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے تو اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اللہ عمانج القفی نعورہم ان سے مقابلے کی ان سازش کرنے والوں سے مقابلے کی کورونا سے مقابلے کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ہم ہی آپ کو آگے کرتے ہیں آپ ہی مقابلہ کر لیجئے ڈیفینس فرما لیجئے دفاع فرما لیجئے اور ہم ایسی سازش کرنے والوں کے شر سے آپ کی حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں تو جو لوگ اس کو سازش کہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی درخواست یہ ہے کہ سازشوں کو ختم کرنے والی کوئی حقیقی طاقت ہو تو وہ اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسی اللہ کی طرف ہم سب کو انابت کرنا اسی اللہ تعالی کی طرف ہم سب کو توجہ اور دھیان دینا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ ظاہری تدبیر تو اس دنیا میں انسان کو اپنانی ہے جو ہدایات دی جا رہی ہے وزارت صحت کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر جلے جلے جلے جلے شان اللہ اکبر اللہ اکبر جلے جلے جلے جلے شان اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على النبي الكريم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بس مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خير تو میں نے پہلی بات اولا عرض کر دی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ بیماریوں سے حفاظت میں رکھیں گے سازشوں سے حفاظت میں رکھیں گے بیماریوں کا خاتمہ فرمائیں گے سازشوں کا خاتمہ فرمائیں گے اب ایسے حالات کے اندر ایک کام اللہ کی طرف انابت دوسرا کام میں ہم آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے لیے میں نے قرآن مجید میں دو جگہ سے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورت القحف کے اندر حضرت موسا اور حضرت خضیر علیہ السلام کے سفر کی کارگزاری کا بیان ہے اس میں تیسری بات جو بیان کی گئی وہ بھی بڑی آج کے حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے حضرت موسا اور حضرت خزیر علیہ السلام سفر کرتے کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے وہ بستی کون سی تھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے حضرات مفسرین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق باتیں لکھی ہے بہرحال یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی اور ساتھ میں حضرت یوشا ابن نون جو مستقبل کے اندر نبوت سے نوازے جانے والے ہیں یہ تینوں حضرات سفر کرتے ہوئے ایک بستی کے اندر پہنچے اب مہمان کا حق ہوتا ہے کم سے کم تین دن تو مہمان کا حق ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان کو کھانا کھلایا جائے ان کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کیا جائے ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا جاوے اولن تو مہمان کا حق تھا لیکن وہ بستی والے ایسے جو ہے بکیل قسم کے لوگ تھے کہ مہمانی کا حق خود ادا نہیں کیا دیکھو آیت کے اندر لفظ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ کہ بستی کے اندر دونوں پہنچے تو یہ مہمان آئے دوسری جگہ سے تو آنے والے مہمانوں کا لحاظ کرنا چاہیے خود سے ان کے سامنے جو ہے کھانا ضروریات پیش کرنی چاہیے تو بستی والوں نے مہمان کا حق ادا نہیں کیا دوسری بات حتا ایزا اتیا اہل استطعما اہلہ دوسری بات یہ کہ یہ دونوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب بستی والے ہیں مہمان کا حق بھی نہیں جانتے حق بھی نہیں ادا کرتے بڑے بخیل قسم کا لوگ ہیں تو انہوں نے خود سے کھانا مانگا است عما خود سے کھانا طلب کیا ارے بھائی ہم پردیسی مسافر ہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ہم کو کھانا کھلاؤ تو وہاں کے لوگوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی پھر بھی کوئی دھیان نہیں دیا اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں اللہ کے نبی ہے اور نبیوں کے چہرے کے اوپر جو نورانیت ہوتی ہے جو ایک کشش اور جازبیت ہوتی ہے تقوا اور اللہ کے انوار جو ہوتے ہیں اس کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے پڑھ کر کے ان کی خدمت کرے حضرت موسا علیہ السلام کا تو بچپن کا حال یہ تھا وہ تو علیہ کا محبت یہ تو بچپن کا حال کہ حضرت موسا علیہ السلام پر اللہ نے محبوبیت ڈال دی تھی تو اب تو بڑے ہو گئے اور جو ہے اللہ نے آپ کو نواز بھی دیا نبوت بھی عطا فرما دی تو پھر کیسا نورانی اور پاکیزہ آپ کا چہرہ ہوگا اندازہ لگاؤ حدیث میں بھی نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ متقی آدمی ہی تمہارا کھانا کھائے تو یہ تو دو دو متقی تھے حضرت موسا اور حضرت خزیر جن کا تقوا یقینی جن کا معصوم ہونا یقینی اور حضرت یوشا ابن نون جو موسا علیہ السلام کے خادم وہ بھی آئندہ چل کر کے اللہ کی طرف سے نبی بنائے جانے والے ہیں تو اتنے سارے تقاضے جمع ہو گئے ایک تو آنے والے مہمان کا حق دوسرا انہوں نے خود سے طلب کیا تیسرا یہ سب حضرات متقی صالح لیکن پھر بھی وہ بستی والے ایسے پتھر دل قسم کے لوگ تھے کہ ابی فو ہما صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے اللہ ایسے حال سے آپ کی میری حفاظت فرماوے بھائی مہمان تو اپنی روزی لے کے آتا ہے مہمان کا آنا تو بڑی برکت اور رحمت کی چیز ہے ایک شعر ہے بہت اچھا کسی نے کہا اللہ رے میرے رسک کی برکت نہ کہیں چلی جائے اللہ رے میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے کہ دو روز سے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان نہیں آتا تو اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں روزی کی برکت زندگی سے ختم نہ ہو جائے تو مہمان تو برکت لے کر کے آتے ہیں تو مہمان ہیں خود سے مانگ رہے وہ امسا الا فلاطن ہر سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے اور یہ متقی لیکن یہ بستی والوں نے صاف لفظوں میں منع کر دیا دھڑے سے منع کر دیا فا بو اب دیکھیے بستی والوں کا سلوک دیکھو بستی والوں کا برتاؤ دیکھو کہ مہمان کا حق نہیں ادا کیا خود سے مانگا پھر بھی نہیں کھلایا ان کے تقوا اور نورانی چہروں کی بھی لاج نہیں رکھی لیکن یہ اللہ کے بندے کیسے تھے یہی ہے نبیوں کا دیا ہوا سبق انبیاء علیہ السلام کا دیا ہوا درس اور یہی ہے قرآن کی دی ہوئی نصیحت جو آج کے حالات کے اندر ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے کیا فرمایا فابو ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما اس شہر کے اندر ایک دیوار تھی جو دیوار ٹیڑی ہو گئی تھی جھک گئی تھی راستے کے اوپر اور خطرہ یہ تھا کہ کسی وقت پر وہ گر جاوے اور گر جائے گی تو راستے پر کسی کے اوپر گرے گی کوئی بیچارہ دب جائے گا کوئی بیچارہ مر جائے گا لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اور بھی بہت سارے خطرات ہو سکتے ہیں تو یہ اللہ کے نیک بندوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا اس دیوار کو درست کر دیا سبحان اللہ یہ ہے اخلاق کے نبوت کہ جس بستی والوں نے مانگنے کے باوجود نہیں کھلایا اس بستی والوں کی دیوار کو ٹھیک کرنے کے کام میں یہ حضرات لگ گئے جس بستی والوں نے مہمان کا حق ادا نہیں کیا اس بستی والوں کی دیوار کو ٹھیک کرنے کے کام کے اندر لگ گئے واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کی دیوار اس وقت کے اوپر ٹیڑھی ہو چکی ہے کب یہ دیواریں انسانیت گر پڑے اور خود انسانیت اس کے نیچے دب کر کے ختم ہو جائے آؤ میرے ایمانی بھائیوں آؤ میری ایمانی بہنوں قرآن کا یہ سبق اپنی زندگی میں لو نبیوں کے بتلائے ہوئے اخلاق اپنی زندگی میں لو جو ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو رہا ہے ان سب کو بھول جاؤ اور ان نیک بندوں کی طرح یہ کرو کہ دیوار ٹھیک کرنے کے کام میں لگ جاؤ بے لوس خدمت میں لگ جاؤ بے غرض خدمت کے اندر لگ جاؤ انشاء اللہ العزیز ہماری یہ خدمت یہ تمام کی تمام منفی چیزوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ بنے گی بہترین اور طاقتور اور مضبوط ذریعہ بنے گی واہ کیا پیارا سبق قرآن مجید نے دیا ہم منفی چیزوں کا مثبت چیز سے جواب دے ہم لوگ ان کی برائیوں کا اچھائی سے جواب دے وے ان کے ظلم کا ہم لوگ انصاف اکرام اور احسان سے جواب دے وے یہ طاقت ایسی مضبوط طاقت طاقت ہوگی کہ ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام کے بارے میں محبت آئے گی مسلمانوں کی نفرت انشاءاللہ ختم ہوگی وہ بھی ایمان سے قریب آنے والے بنیں گے ایک دوسرا قصہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا حضرت موسا علیہ السلام کا ولما ورد امدین وجد علیہ امتم من الناس یسقون کہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کچھ ایمرجنسی حالات پیش آئے ان کو مصر میں ایجپت میں حضرت موسا علیہ السلام کو کچھ ایمرجنسی حالات پیش آئے اور ان حالات میں آپ نے مصر چھوڑا اور ایک دوسرے شہر مدین تشریف لے گئے اب مدین شہر کے اندر کوئی جان نہیں پہچان نہیں کوئی تعلق والا نہیں بس اللہ کے بھروسے پر چل پڑے پڑھے اصرب سوا السبیل مجھے میرے رب کے اوپر یقین ہے کہ میرے اللہ مجھے صحیح سچا ٹھیک راستہ بتلائیں گے یہ نقطہ بھی میں بیچ میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ سفر میں نکلے اور راستہ کہیں بھول جانے کا خطرہ ہو تو آیت کا یہ ٹکڑا ورد کیجیے تو انشاءاللہ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کسی شکل میں بھی عطا کر دیں گے کوئی ذریعہ مل جائے گا کوئی آدمی مل جائے گا کوئی مائل سٹون مل جائے گا کوئی شائن بورڈ مل جائے گا یہ آیت بڑا مجرب وظیفہ ہے تو حضرت علیہ السلام پہنچ گئے اب آٹھ دن تقریباً سفر کر کے مدین شہر پہنچے کوئی جان پہچان نہیں اب وہاں کا نقشہ اللہ نے کھینچا وہ کیسا کھینچا اللہ اکبر ولما ورد ما امدین وجد علیہ امتم من الناس یسقون مدین کی پانی کی جگہوں پر جگہ پر پہنچے پانی کا کنواں پانی کا گھاٹ تھا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے پرانے زمانے میں یہی طریقے تھے کہ کنویں سے پانی پلاؤ چشموں سے پانی پلاؤ آج کی طرح پانی کی سپلائی کا کوئی نظام نہیں تھا لیکن ایک عجیب منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا دیکھا کہ دو عورتیں دو نوجوان لڑکیاں بھیڑ بھاڑ سے ذرا دور ایک سائٹ پر کھڑی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی ہے ان کے جانور بھی ہیں یہ طرز عمل امت کی بہنوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں جو قرآن نے بتلایا کہ جہاں مردوں کی بھیڑ ہو عورتیں وہاں سے دور کھڑی رہے مردوں کی بھیڑ کے قریب نہ جائے حضرت علی نبی نا والے سولات وسلام نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم دل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کیا ہوا آگے قرآن سے پوچھو وی ممرا تین تدان کالم خطب تو فوراً سوال کیا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے بہنوں بیٹیوں تم دونوں کیوں الگ اور دور کھڑی ہوئی ہو کیوں تم دونوں پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتی تو فوراً ان لڑکیوں نے جواب کے اندر جو کہنا تھا وہ کہا معلوم ہوا کو کوئی اس طرح دکھی پریشان حال نظر آئے تو سامنے جا کر کے پوچھنا شریعت کی حد میں رہ کر کے پوچھنا پردے کے اہتمام کے ساتھ پوچھنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ کسی کو پریشان دیکھا تو نیچا منہ کر کے وہاں سے گزر گئے نہیں پوچھو یہ علیہ سلام کا عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کالما خط بکما کالتا لانس کی حیث دریا و ابو نا شیخ کبیر حضرت مصالح سلام آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی تھی آپ نے فوراً پانی کا انتظام کیا اور ان لڑکیوں کو پانی پلا دیا اب دیکھیے پردیش میں غریب الوطنی میں دوسری جگہ کے اوپر جہاں پر کوئی جان پہچان نہیں کوئی سہارا نہیں ایسی جگہ پر حضرت موسا علیہ السلام نے بے لوس خدمت کی اس سے ایک بہت بڑی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جس طرح انبیاء علیہ مسلاط وسلام اپنی امتوں کی دینی فکر رکھتے ہیں اس طرح دنیاوی ضروریات کی تکمیل کی فکر بھی یہ بھی نبیوں کا ایک طریقہ ہے یہ جو سوشل اور ریلیف کی خدمت کے کام ہیں یہ بھی نبیوں کا مبارک طریقہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے خود سے ان کو پوچھا اور خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر کے ان لڑکیوں کو ان کے جانوروں کو پانی سے سیراب کر دیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ مشہور ہے اپنے کندھے کے اوپر خود گلہ اٹھا کے لے کر کے گئے اور اس عورت کے گھر کے اوپر پہنچا دیا پھر کیا ہوا پانی پلا دیا قرآن کو پوچھو آگے کیا ہوا فسکما سمت پانی پلانے کے بعد حضرت علیہ السلام نے کوئی بدلے کا مطالبہ نہیں کیا شکریہ کا بھی مطالبہ نہیں کیا کوئی آبھار ویکت کرے ٹھینکس کہے ہمارے مان سنمان کرے ہم لوگوں کی شال پوشی کرے اخبار میں میڈیا کے اندر ہمارا نام کوئی جان بوجھ کے بالقصد شائع کرواوے اس کی کوئی آرزو نہیں رکھی اور حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام فوراً آ کر کے ایک درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے سوال کیا رب انی لما انزلت من خیر فقیر اللہ میں محتاج ہوں پردیس میں ہوں بے سہارا ہوں بھوکا پیاسا ہوں آپ میرے لیے جو بھی بھلائی اتاریں گے میں اس کا محتاج ہوں جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اللہ اللہ کیسی نبیوں کی شان دیکھو ان عورتوں سے کوئی جان پہچان نہیں بلا پہچان کے ان کی خدمت کر دی خدمت کرنے کے بعد کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کوئی شکریہ کی امید نہیں اور آ کر کے ایک درخت کے نیچے چپ چاپ بیٹھ گئے اور اپنی ضروریت کی تکمیل کے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہیں اور یہی ہم کو قرآن میں دوسری جگہ باری تعالیٰ نے سکھلایا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ہم اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہم اللہ کے لیے ریلیف کا کام کرتے ہم بدلہ بھی نہیں مانگتے شکریہ بھی نہیں چاہتے یہ نبیوں کی تعلیم اور نبیوں کا طریقہ میرے دینی بھائیوں اس وقت ہم کو یہی کرنا ہے جن کو ہم پہچانتے ہو یا جن کو پہچانتے نہ ہو جن سے ہماری کوئی غرض وابستہ ہو یا نہ ہو انسانیت کی بنیاد پر مانوتا کی بنیاد کے اوپر ہیومانٹی کی بنیاد کے اوپر خدمت کرو خدمت میں لگ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ضروریات اللہ انشاءاللہ اللہ ہماری پوری گئی پھر کیا ہوا بہرحال آگے قصہ وہ لڑکیاں گھر گئی پھر ایک لڑکی کو ان کے والد صاحب نے بلانے کے لیے بھی بھیجا فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا ایک لڑکی آئی اور وہ لڑکی کیسی آئی قرآن میں اللہ نے اس کی چال ڈھال کا بھی تذکرہ فرمایا امت کی بہن بیٹیاں بہویں اس وقت پر اپنی زندگی میں یہ طرز اپنا لے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وہ لڑکی مارے حیا اور شرم کی چال سے وہ آئی حضرت علیہ السلام کے پاس خدا گواہی دے دے وے جس کی حیا اور شرم کی چال کی اس سے بڑی کیا حیا اور شرم والی چال ہو سکتی ہے اس حال کے اندر وہ لڑکی آئی اور علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر گئی اور مصالح السلام کا جو طرز مفسرین نے نقل کیا آپ نے فرمایا کہ بہن تو میرے پیچھے چل میں تیرے آگے چلوں گا تاکہ تیرے بدن کے اوپر میری نظر نہ پڑتی رہے اس حال کے اندر گھر پہنچے اور ان لڑکی کے ابا بڑے ہوشیار آدمی تھے وہاں جا کر کے انہوں نے تسلی دی پردیش کے اندر سارے انتظامات اللہ کی طرف سے ہو گئے دیکھیے <coughs> اخلاص سے جو خدمت کی بے غرض خدمت کی کوئی تعارف اور شناشائی نہیں تھی پھر بھی خدمت کی تو اس کے برکات اور سمرات خود قرآن سے پوچھو کہ وہ لڑکی کے ابا جان نے حضرت علیہ سلام کو بڑی تسلی دی حوصلہ افزا کلمات کہے نجوت کہا کہ موسا اب تم ظالموں سے نجات پا کر پورا من جگہ پر آ چکے ہو یہاں رہو اور پھر شادی کا بھی انتظام ہو گیا رہنے کا بھی انتظام ہو گیا کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا یہ ہیں اخلاص بری خدمات کے برکات اگر ہم لوگ اس طریقے سے خدمات میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ جو کچھ بد گمانیاں ہیں اور جو کچھ ہمارے لیے غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ اللہ خاتمہ بھی فرما دیں گے اور جو ہمارے مطالبات ہیں ہماری ضروریات ہے اس کا بھی اللہ تعالی اس خدمت کی برکت سے انتظام فرما دیں گے یاد رکھ لو ایک پیارے پاکیزہ جملے کو جو حدیث سے مستفاد ہے کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ مختصر راستہ یہ خدمت کا راستہ ہے عبادات یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیز ہے لیکن وہ تو بڑا مجاہدہ اور بڑی مشقت کی چیز ہے لیکن اخلاص سے اللہ کے بندوں کی خدمت یہ جنت کے اندر لے جانے کا مختصر اور آسان اور یقینی راستہ ہے الخل کو اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبا اللہ کی فیملی ہے مسلمان غیر مسلم جانور سب اللہ کی مخلوق اللہ کی نظر میں وہ بندہ بہت پیارا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اسی لیے میں آپ سب کی خدمت میں کہتا ہوں ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے بہت اچھا موقع ہاتھ میں آیا ہے ہم خدمت کے اندر لگ جائے اب ایک خاص وضاحت میں آپ کے سامنے کروں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں ملینر بلینر ٹلینر منی پاور والے لوگ وہی لوگ صدقہ کرے خیرات کرے اور وہی لوگ خدمت کے سیوا کے کام کرے یہ نظریہ یہ سوچ بالکل سراسر غلط ہے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو جو تعلیم دی اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت آپ کی تعلیم کی برکت سے تیار ہوئی اس میں مالدار بھی خیرات کرنے والے تھے اور غریب سے غریب بھی خیرات کرنے والے تھے یہ مزاج میرے آقا نے بنایا یہ تربیت میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک مثال دوں اس کی میں آپ کو جب غزوہ تبوک ہوا جس کا تذکرہ قرآن میں بہت تفصیل سے آیا ہے تبوک کی جنگ جن حالات میں ہوئی بڑا مشکل حالات تھے ولدین فیسا بہت مشکلات کے حالات کے اندر غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا ہے اس موقع کے اوپر مالدار صحابہ نے بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے میں خیرات کی جن کے واقعات آپ نے بہت سنے ہیں صحابہ میں جو بڑے مالدار حضرات تھے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی لیکن آج میں آپ کو ایک غریب صحابی کی کارگزاری سنا ہوں ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب بھی تھے اور معذور بھی تھے جب دیکھا کہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور سب لوگ بڑھ چڑھ کر کے مالی قربانی دے رہے ہیں تو حضرت ابو عقیل ان کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے گھر میں کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور وہ معذور صحابی ایک یہودی کے یہاں تشریف لے گئے اور جا کر اس یہودی سے کہا کہ میں تیرے یہاں مزدوری کروں گا اور مزدوری بھی کیسی سبحان اللہ چونکہ وہ معذور تھے ہاتھ پیر ان کے کٹے ہوئے تھے صرف ایک ہاتھ ان کا تھا وہ گھسٹتے گھسٹتے پھسلتے پھسلتے اس یہودی کے یہاں گئے یہودی نے پوچھا کہ تم کیسے ملازمت کرو گے کیسے کام کرو گے مفسرین نے اس قصے کو نقل کیا ہے جلالین شریف کے حاشے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کئی تفاصیر میں یہ واقعہ موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کنویں کی دیوار پر بٹھا دو اب حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو کر کے دکھایا ایک ہاتھ سے وہ رسی کو کھینچتے اور دانت سے تھام پکڑ لیتے کنویں میں سے پانی کھینچنا ہے تو دو ہاتھ سے کھینچنے کی ضرورت پڑے لیکن ان کا تو ایک ہی ہاتھ تھا تو ایک ہاتھ سے ڈول کھینچ کے دانت سے پکڑتے پھر کھینچتے پھر دانت سے پکڑتے اس طرح ایک ڈول پانی نکال کے انہوں نے دکھایا وہ یہودی جو بڑا کنجوس تھا اس نے کہا کہ ایک ڈول نکالنے کے اوپر ایک کھجور میں تم کو دوں گا اجرت مزدوری ملازمت کی اجرت دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوری رات حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام معذوری اور محتاجی کے باوجود پانی کھینچا اور تقریباً دو سا کھجور ایک سا میں ایک ناپ کے اعتبار سے تین ہزار تین سو چونتیس گرام ہوتے ہیں یعنی تقریباً سوا تین کلو تو اس طرح دو سا کھجوریں ساڑھے چھ کلو سے کچھ اوپر کھجوریں پوری رات کی محنت کے بعد تیار ہوئی اور صبح میں اس یہودی کو کہا یہ جو میری ملازمت اور مزدوری کی کھجوریں ہیں اس کو ایک کپڑے میں باندھ کر میرے گلے کے اندر لٹکا دو اور پھر وہی پھسلتے پھسلتے گسٹتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوری رات کی محنت کے بعد جو کھجورے ملی اس کے دو حصے کیے ایک سا یعنی تقریباً تین کلو تین سو چونتیس گرام کھجور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور اتنی کھجور اتعادی اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے اپنی ضرورت کے لیے رکھی اور حضور کی خدمت میں جب پیش کی تو حضور نے فرمایا مفسرین نے یہ لفظ نقل کیا ہے کہ ان کی اس کھجور کو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مال تبوک کے لیے جمع ہوا ہے ڈھیر ہوا ہے اس کے اوپر چھڑک دو اور بعض آثار کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ ان کے اس قربانی کی برکت سے اللہ باقی تمام لوگوں کے خیرات کو قبول فرما لے گئے یہ پیارے آقا کی تربیت تھی کہ غریب بھی خیرات کرتے تھے معذور اور محتاج بھی خیرات کرتے تھے ضرورت مند لوگ بھی محنت کر کے خیرات کرتے تھے یہ تربیت کی برکت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں امت کے ہر فرد کو اس وقت درخواست کروں گا جس سے جو ہو سکے وہ خدمت کرے خدمت کے کام کے اندر لگ جاوے ان شاء اللہ العزیز اس کے بہت اچھے ثمرات ایک تو جنت ملے گی اللہ کی رضا ملے گی اور دنیا کے اندر بھی اس کے بڑے اچھے ثمرات ہوں گے اب دیکھو میں آپ کو ایک بات اس موقع پر خاص طور پر عرض کروں ہمیں یہ خدمت کا کام کرنا ہے اللہ کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اور اس وقت کا موقع ایسا ہے کہ اس کو ہم پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی بعض موقع پر کر لیا کریں چونکہ میڈیا کے ذریعے مسلسل مسلمانوں کی بدنامی اسلام کی بدنامی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ ہم اس کو مختلف میڈیا کے سامنے اس کو ظاہر بھی کریں اسی لیے قرآن مجید کے اندر بعض جگہ پر آیت میں علانیہ خرچ کرنے کو مقدم کیا گیا اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ بعض حالات کے اندر چھپ کر کے خیرات کرنے کے مقابلے میں علل اعلان خیرات کرنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی عملی دعوت ہوگی کہ لوگ سوچیں گے کہ بھائی مسلمان کتنے اچھے ہیں ان کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ یہ لوگ آ کر کے خدمت کا کام کرتے ہیں چیریٹی کا کام کرتے ہیں یہ ایک اسلام کی دعوت ہو جائے گی اور دوسری بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو سخت رویہ ہے وہ سختیاں ختم ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نرمی آئے گی اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں <clears throat> کہ اخلاص کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے پرنٹ میڈیا کے سامنے الیکٹرانک میڈیا کے سامنے آنا بھی چاہیے سرکاری جو کرمچاری ہے سرکار کی جو سسٹمیں ہیں اس کے سامنے بھی آنا چاہیے اس کے یہ سب فوائد ہیں اور اس کے بہت اچھے اثرات انشاءاللہ اللہ آئندہ زمانے کے اندر ہم کو مضبوطی سے دائمی قائمی پائیدار دیکھنے کو ملیں گے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بیان کی ایک بات میں آپ کو سناؤں حضرت نے ایک مرتبہ سنایا کہ مسلمان جو ہے نا نادانی کے اندر پولیس اور سرکاری عملے کے ساتھ لڑ لیتا ہے بھیڑ جاتا ہے مسلمانوں یہ طریقہ بہت غلط اور نامناسب ہے جو سرکاری سسٹم ہے پولیس کا عملہ ہے ان کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا مت کرو ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پھر وہ سختی کرتے ہیں اسی لیے کبھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو حضرت مولانا تو یہ فرماتے تھے کہ کرفیو لگا ہوا ہے تو وہ پولیس والے جو ڈیوٹی کے اوپر ہے وہ بھی انسان ہیں ان کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے ان کے بھی تقاضے ہیں آپ گھر کی کھڑکی ذرا سی کھول کر کے پوچھے صاحب چائے کا تقاضا ہے میں چائے پیش کروں پانی کا تقاضا ہے میں پانی پیش کر دوں بھوک لگی ہے روٹی کھلا دوں آپ کھڑکی کھول کر کے آپ کہیے ان کو تو اگر کوئی سخت مزاج ہوگا تو وہ بہت بہت تو ڈانٹ دے گا کہ بھائی نہیں چاہیے باقی جو ہے تجربہ یہ ہے کہ کیسا بھی ہو چاہے ملٹری ہو ریپڈ ایکشن فورس ہو ایس آر پی ہو سی آر پی ہو پولیس والے ہو اگر ضرورت ہے تو وہ قبول کر لیں گے ضرورت نہیں ہے تو آبھار شکریہ تھینک یو کہہ کر کے نہ کہہ دیں گے لیکن ان کے دل کے اندر کتنا اچھا اثر پیدا ہوگا لہذا میں آپ سب حضرات کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسلم غیر مسلم مذہب کو بالکل مت دیکھو اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے اس وقت کے اوپر خدمت کرو یہ سب فوائد انشاءاللہ اللہ بہت ہم کو حاصل ہوں گے آج کل جو اس وقت ہمارے عملی تجربے ہیں اس کی روشنی میں میں پانچ چھ باتیں آپ کو مجلس ختم کھتے کرتے کرتے عرض کروں گا نمبر ایک پولیس والے حضرات جو اس سخت دھوپ اور گرمی کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کو جا کر کے منرل واٹر اور فلٹر بوت پانی کی وہ بوتلیں بسکٹ سینیٹائزر ماسک گلوز ایسی چیزیں ان کی خدمت میں جا کر کے پیش کیجیے اسپتال کے اندر جو ڈاکٹر نرس سٹاف لگے ہوئے ان کی خدمت کے اندر پانی کی بوتل ہے سینیٹائزر ہے ماسک ہے ایسی چیزیں ان کو بھی پیش کیجیے اسپتالوں کے اندر جو میڈیکل ڈریس ہوتے ہیں جو پورے وہ لوگ بدن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے وہ ان کو پیش کیجیے سرکاری آفس ہیں میونسپل کارپوریشن ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے صحت کا شعبہ ہے وہ اس وقت خوب کام کر رہا ہے ان کو بھی جو ہے ماسک ہے سینیٹائزر ہے گلوز ہے وغیرہ آپ ان کو پیش کیجئے وہ جو ڈریس ہے پورے پورا بدن کو ڈھانکنے والا وہ پیش کیجئے تو ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ کتنے اچھے انسان ہیں یہ ڈاڑی ٹوپی والے ہیں کرتے والے ہیں لیکن کتنے اچھے انسان ہیں کہ یہ ہماری سیوا کے لیے آئے ہیں آج تک ہم نے ان کی سیوا کی اس وقت بھی ہم ان کی سیوا کر رہے ہیں لیکن ایسے وقت کے اندر وہ ہماری سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں اس سے بہت اچھا اثر ان کے دل کے اندر انشاءاللہ اللہ آئے گا میں اس کی خاص طور پر آپ کو درخواست کرتا ہوں اور اس پر عجیب عجیب واقعات ان دنوں میں ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیلی کارگزاری اور ایسے ہماری سائٹ پر بھی موجود ہے کہ پولیس کے بڑے بڑے افسران کے انٹرویو میونسپالٹی والوں کے جو مثبت پیغامات <coughs> اسی طریقے سے کھانا کھلانا راشن تقسیم کرنا یہ سب کام کیجئے بلا تفریق مذہب و ملت ان کاموں کے اندر بھی خوب آگے بڑھیے ہمارے یہاں جو کاشتکار لوگ ہیں ہم نے ان کو اپیل کی تو بہت سے کاشتکاروں نے اپنی کھیتیوں میں ہونے والی سبزیاں فری میں دے رہے ہیں میں آپ کو بلا مبالغہ آج جمعہ کے دن اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہزار ہاں ہزار کلو ہزار ہاں ہزار کلو بہت سے کاشتکاروں نے اپنی سبزیاں دے دی بازوں نے اتنا کہا کہ بس آپ مزدور لا کے تڑوا کے لے جاؤ بازوں نے تڑوا کر کے پیش کی اور ٹیمپو کے ٹیمپو بھر بھر کر کے وہ سبزیاں تقسیم ہو رہی ہے مرغی والے لوگ انڈوں ہزاروں کی تعداد میں انڈے تقسیم کر رہے ہیں بہت سے مرغی والوں نے مرغیاں دے دی لوگوں نے اپنے گھروں سے غلہ دے دیا اور یہ سب کام نظام کے ساتھ ہونا چاہیے مسلمان سرکاری عملہ اور جو ہے غیر مسلموں کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہے این جی او جو کام کر رہے ہیں وہ آپس میں مل جل کر کے منظم انداز کے اندر کام کرے علاقے تقسیم کر کے کام کرے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات سامنے آئیں گے ہماری ایک تنظیم نے آن لائن بھی رکھا ہے کہ بھئی اعلان کیا ہے کہ بھئی کسی کے پاس اگر راشن نہ ہو کھانا نہ ہو پریشانی ہو آپ کسی کو پتا چلے تو ہم کو آن لائن اس نمبر کے اوپر بتلائے اس شہر اور اس علاقے کی تحدید تک ہم انشاءاللہ ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو چونکہ آج کل بہت سے غریب لوگ بھی یہ آن لائن چیزوں کو جانتے سمجھتے ہیں بہت سے مڈل کلاس کے لوگ بھی سمجھتے اور جانتے ہیں تو ان لوگوں نے آن لائن ان کو درخواست کی تو ان کو کھانا پہنچانا راشن پہنچانا کتنا آسان ہو گیا اور جو ہے اس وقت کے اوپر جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں مڈل کلاس لوگ ہیں ان لوگوں کے مسائل بڑے سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی لیے میں آپ سب کو درخواست کروں گا کہ ایسے مڈل کلاس لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی ضروریات پورا کرنے کا کوئی نظام بناؤ قرآن کی ایک آیت ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم دو قسم کے حقدار بتلائے قرآن مجید نے ایک تو سوال کرنے والا طبقہ تو یہ جو غربا فکرا مساکین ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سوال کر رہے ہیں اور ان کو الحمدللہ پہنچ بھی رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی این جی او کی طرف سے بھی انسان لوگ اپنی طور پر بھی اور ایک دوسرا طبقہ ہے ول محروم محروم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بہت سے ضرورت مند وہ ہوتے ہیں کہ جو عزت نفس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں عزت کی وجہ سے خاندانی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے بول نہیں سکتے ایسے مڈل کلاس لوگوں کو بھی ہم حکمت اور تدبیر سے معلوم کر کے پہنچائے اس وقت کے حالات کے اندر بہت بڑی نیکی بہت بڑا اجر اور ثواب ہوگا اللہ سبحان تعالی مدارس عربیہ اور اس میں اس وقت کے اوپر محصور رکے ہوئے طلب عزیز کرام مکاتب کے مدرسین ان کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ پوری فرماوے اور تمام انسانوں کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماوے خدمت کے کام میں لگیے گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا زیادہ پکا کر کے قرب و جوار کے اندر جو غریب لوگ رہتے ان کے یہاں بھی تھوڑا سا بھیج دیا جاوے یہ بھی نیکی کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر خیر کا ذریعہ بنا دے اور یہ خدمت اچھے اخلاق اتنی طاقتور چیز ہے کہ تمام تر نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک طاقتور علاج اور ذریعہ ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہوں گے اور مخلوق میں بھی ایک اچھی فضا بنے گی اللہ یہ تمام بیماریاں آفت بلا کا خاتمہ فرماوے اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے اوپر رحم فرما دے وے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت کے اندر جگہ عطا فرما دے وے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے میں تمام سامعین کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ان گزارشات کو سنا اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو جزائے عطا فرمائے منتظمین کو جزائے عطا فرمائے اور All India Muslim Personal Law Board اور ہماری تمام جو ہے تم ایمان والے بھائی بہنیں سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں ترقی اور عزت عطا فرمائیں اور اللہ سبحان و تعالی ہم سے راضی ہو جائے واخر ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب کا رب العزت عما یصفون وسلام و سلام والحمد الحمد للہ رب العالمین